وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ تم وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خونریزی نہ کرو گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو گے تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے گھروں سے نہ نکالیں گے اور غلام نہ بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود مدینہ کو وہی عہد یاد دلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس عہد کا پاس نہ رکھا ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ اوس و خزرج والے عہد جاہلیت میں بت پرست لوگ تھے اور آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے قبیلِ بنو قینقا اور قبیلِ بنو نذیر نظیر خزرج کے حلیف ہوتے تھے اور بنو قریضہ اوس کے جب لڑائی چھڑتی تھی تو ہر فریق اپنے حلیف کا ساتھ دیتا تھا اور یہود جہاں اپنے دشمنوں کو قتل کرتے تھے اپنے حریف عربوں کے حلیف یہودیوں کو بھی قتل کرتے تھے ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے اور تمام مال و متا لوٹ لیتے تھے حالانکہ ایسا کرنا تورات میں ان پر حرام قرار دیا گیا تھا اور جب جنگ کا بادل چھٹ جاتا تو تورات کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے غالب فریق کے پاس سے یہودی قیدیوں کو چھوڑا کر آزاد کر دیتے تھے ان کی اسی مبغوض عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں ذلت و رسوائی مسلط کر دی اور اپنے رسول کو ان کے خلاف ابھارا جس کے نتیجے میں قتل قید و بند اور جلاوطنی کی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہود کے اسی و باطن کی وجہ سے کہ تورات کا جو حکم اپنی خواہش کے مطابق پایا بیان کیا اور جسے چاہا چھپا دیا تورات اور اس میں موجود احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کی بعثت اور ہجرت سے متعلق خبروں کے بارے میں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا